حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں وصال کرنے سے منع فرمایا صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ تو وصال کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں بے شک مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار تین سو ساٹھ